السلام علیکم students this is doctor Ajmal with lecture number two of forensic psychology we have spoken at length about different kind of group intervention especially about group therapy and we also touched upon the phenomenon of group therapy for therapist اس میں میں ایک چیز ارض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ گروپ تھراپی فار تھراپسٹ صرف ایک واحد طریقہ نہیں ہے تھراپسٹ کو سپورٹ پرووائڈ کرنے کا اس میں انڈیویجل سپورٹ بھی ہو سکتی but as I mentioned once earlier that all therapist need supervision all therapist need support They may not in every case need psychotherapy, but all therapists need some kind of emotional support as well as guidance for ongoing work with violent offend تو اس میں چاہے گروپ فارمیٹ میں کریں چاہے انڈیویجل فارمیٹ میں کریں کچھ نہ کچھ اس طرح کی انٹروینشن جو ہے وہ اچھی ہوتی but any case I touched upon one of the pressure systemic intervention کا کانسپٹ ایکسپلین کرنے سے پہلے ہمیں سسٹم کو سمجھنا ضروری ہے ہم نے جب سائیکالوجی اور سائیکو تھراپی کی ڈیولپمنٹ دیکھی ہے تو اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ our focus is on the individual our focus is on the individual and we see individual is carrying some problem ٹھیک ہے ہم معاشرے کے رول کو منیمائز نہیں کر رہے انڈرسٹیٹ بھی نہیں کر رہے منیمائز بھی نہیں کر رہے لیکن ہم ایک چیز ضرور کر رہے ہیں کہ ہم انڈیویجل کو فوکس بنا رہے ہیں اس ساری سچویشن میں ڈسڈرز کا وائلنس کا پرابلمس کا جو سسٹمز اپروچ ہے وہ ہر ٹرانزیکشن کو ایک سسٹم کے طور پہ دیکھ رہی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب کوئی ایک شخص جو ہے وہ ایک مکمل سسٹم کانسٹیٹیوٹ نہیں کر رہا معاشرے میں معاشرے میں family can be considered a system تو جو انڈیویجل ہیومن بینگ ہے وہ سسٹم کا حصہ ہے اور اگر وہ اس سسٹم کے اندر کچھ کر رہا ہے تو that is reflected in that person behaviour پہلے we have talk about the systemic approach but now we have to understand how we look at violence and how we treat it most important part you know and that is why it's important to dwell at some length this issue systemic intervention سے کیا مراد ایک چیز ہے کہ ہم سمجھ لیں اس بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں فلی گراسپ کر لیں کہ جی انسان ایک سوشل سسٹم کا حصہ ہے چاہے وہ فیملی ہو چاہے وہ اس کا ورک پلیس ہو چاہے لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں انٹروینشن کی تھراپی کی ٹریٹمنٹ کی so first step we do is we analyse the system جس میں وہ انڈیویجل موجود ہے مثلاً the individual is living in a slum کسی کچی آبادی میں رہ رہا ہے he's got a wife who works in other people's homes and both of them have suffered humiliation at the hands of people جو husband ہے he's a laborer اور وہ محنت مزدوری کرتا ہے اینٹیں جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتا ہے ٹھیکے دار کے لیے کام کرتا ہے اور ٹھیکے دار جو ہے وہ معاوضہ تو دیتا ہے لیکن وہ اسے بہت بدتمیزی سے بات کرتا ہے اسے ہیوملیٹ کرتا رہتا دوسری طرف اس کی بیوی جو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے جاتی ہے اس کے ساتھ بھی کوئی اچھی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی نہ given this kind of paradigm اس سچویشن میں اگر وہ وائلنس کا ارتقاب کر رہا ہے لیٹ سے ایک ساتھی مزدور سے لڑائی ہوئی اور اس نے اس کے سر پہ اینٹ دے مر سسٹمک سائیکو تھراپسٹ وڈ سے کہ جناب اس کے بچپن میں کیا ہوا تھا اس کے ٹین ایج میں کیا ہوا تھا باقی اس کے ماں باپ کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہے یہ چیز کی ہو سکتا ہے کوئی امپورٹینس ہو لیکن اس وقت جو موجودہ سسٹم آپریٹ کر رہا ہے اس میں وہ شخص ایک پسا ہوا شخص ہے اور وہ اگر ریٹیلیٹ کر رہا ہے تو وہ سسٹم کی خرابی ہے تو آپ نے اس سسٹم کو چینج کر رہا ہے so the first thing we do is we analyse the system in which the individual exit مثلاً پرزن کے اندر ایک شخص لڑائیاں کرتا تو کیا پرزن سسٹم میں ایسی کون سی چیز ہے جو اسے لڑائیاں کرنے پہ مجبور کر رہی یہ چیز اینالائز کر we have to analyse part of the system so اگر ہم اس مزدور کے وائلنٹ بہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہے ہیں سمجھنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اسے لیٹ سے کہ ہم ان دو سسٹمز میں دیکھیں گے دا لیبرر ایٹ ہوم یہ وہ سسٹم ہے جس میں اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں اس کے ماں باپ ہیں اور ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ ہے ان لوگوں کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے آپس میں کس قسم کی ٹینشن ہے کس قسم کی سپورٹ ہے واٹ از گوئنگ آن ٹھیک ہے بچے اسکول جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں جاتے ہیں تو کون سے اسکول میں جاتے ہیں گھر کیا میسج واپس لے کے آتے ہیں بچوں کی ڈیمانڈس کیا ہے بیوی کی ڈیمانڈ کیا ہے ماں باپ کے پریشر کیا ہے اینالائز دا ورک سسٹم کہ اس کی جاب میں کیا اسپیسیز کیا ہے کس فیسلٹیز میں وہ کام کر رہا ہے کتنی گرمی میں وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نا we have to also look at the physical environment کہ اگر مئی جون کا مہینہ ہے اور اس میں وہ دوپہر میں دیواروں میں اینٹیں لگا رہا ہے it's going to be a very very difficult job خاص طور پہ دوپہر کے دو تین چار بجے تو اور بھی انسان کے لیے مشکل ہو جائے اچھا اب اس میں وہ کام کر رہا ہے اوپر سے ٹھیکے دار سے کانسٹینٹلی بےزتی کروا رہا ہے اب ایک ساتھی مزدور جو ہے وہ اگر اس سے کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس نے کوئی تنزیہ کلمہ کہہ دیا یا اس کی بیوی کو چھیڑ دیا تھنگ وی ڈونٹ نو لیکن وہ جو ایک سسٹم ہے اس کو ہمیں پوری طرح سے سمجھنا ہے اور پھر اس لیبرر کا ریئیکشن جو اپنے ساتھی مزدور کے سر پہ ماری ہے اس کو کس چیز نے پرووک کیا ہے but systemic view will not see that worker in isolation وہ اسے individually as separate from the system نہیں دیکھے اب ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ جناب یہ سسٹمک وغیرہ جو جسٹیفکیشن یہ لا ان کو نہیں مانتا ٹھیک ہے میں اس شخص سے ریسپانسبلٹی نہیں چھین رہا ہوں اس کے action that person has to be held responsible if there is a law then that law needs to be applied اگر اس نے کسی کے سر پہ اینٹ ماری ہے اس کا سر پھٹ گیا ہے تو ہمیں اسالٹ کے چارج کے تحت اس شخص کو گرفتار تو کرنا چاہیے at the same time when we want to treat ہم when we want to cure ہم آف دا پرابلم پرائلنس دیکھے نا ہم تو اس وقت بات کر رہے ہیں اس تھراپسٹ کہ ایک شخص ہے اس نے کو پچھلے چھ سات دفعہ اس کی لڑائیاں ہو چکی ہیں اور وہ ہر سچویشن میں وائلنٹ ہو جاتا ہے کین وی ہیلپ ہم can we treat is violent ٹھیک ہے ہم ہر دفعہ اسے چھ مہینے کے لیے جیل بھیج دیں کرتے رہیں لیکن much better idea through some kind of treatment program تو سسٹمک انٹروینشن والے جو ہیں سب سے پہلے وہ سسٹم کو سمجھیں گے خود تھرپسٹ جو ہے سمٹم کو سسٹم کو سمجھے then the next thing we would do we will work with the staff نا ہُوا دافس اے دا پرسن از انزنٹ ٹھیک ہے وہ بندہ جیل گیا ہوا ہے آلریڈی اور جیل میں جو اسٹاف ہے ان کے ساتھ بھی اس کی اکثر لڑائی ہوتی ہے تو ایک سسٹمک سائیکو تھراپسٹ جو ہے سب سے پہلے جیل کے اسٹاف کے ساتھ میٹنگ کرے جو اس پیشنٹ کے لیے اس کرمنل کے لیے ریسپانسبل ہے اور وہ کہے گا جناب ان کے ساتھ مل کے بیٹھے ہیں تھراپسٹ جو ہیں آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھے بات چیت کریں سمجھیں اس شخص کی کیا پرابلم ہے اور ہم کیسے اسے ٹھیک کر سکتے so once we have some idea we can run staff training program ٹھیک ہے we can run staff training program ایک گروپ ہے چھ سات لوگوں کا جو اسے کلائنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں آتا ہے تو ان چھ سات لوگوں کو ہم اکٹھا کر کے ان کے لیے ایک ورک شاپ کر سکتے کہ جناب اس شخص کی یہ یہ پرابلمز ہیں یہ یہ سچویشن جو ہیں ان میں وہ اریٹیٹ ہوتا ہے فلان سچویشن میں ہم اسے ہیلپ کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ دین ایجوکیٹنگ مینیجر مثلاً جو لوگ بھی اسے مینج کر رہے ہیں سچویشن کو مینج کر رہے ہیں اس ہاسپٹل کو یا پرزن کو مینج کر رہے ہیں اگر ہم انہیں ایجوکیٹ کریں about the condition in the prison اکثر آپ نے دیکھو ہوگا ہم کہتے ہیں جناب جیل جو ہے وہ مجرموں کی سب سے بڑی تربیت گاہ ہوتی تو اگر ہم سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی جیلوں میں چینجز لانے پڑے ہمیں اپنے کو چینج کرنا پڑے گا نہ صرف چینج کرنا پڑے گا اب اسے ٹرانسفارم کرنا پڑے گا so that is what I would consider the biggest systemic intervention اور یہ سسٹمک انٹروینشن جو ہے صرف اس ایک مزدور کے لیے نہیں ہو رہی یہ ان سب پرزنرز کے لیے ہو رہی ہے جو سسٹم میں سے گزرتے ہیں so what will we do here what will we try will do is be will educate managers will have workshops for senior officer for people in home department we'll have workshops for policy maker try and educate them کہ موجودہ کنڈیشنز جو ہیں ان میں جرائم کی تربیت ہوتی ہے انکریجمنٹ ہوتی ہے ایک کلچر بنتا ہے جرائم پیشہ لوگوں کے لیے اور جس چیز کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس سسٹم کو ٹرانسفارم کرنا ہے تاکہ پرزن جو ہے صحیح معنوں میں ایک ری ایجوکیشن انسٹیٹیوشن بنے پرزن کا تو مقصد یہی تھا نا reformatory institution the idea was کہ جو لوگ یہاں جائیں ان کی تربیت اس طرح سے کی جائے کہ وہ نکل کے ایک اچھا ان کے پاس ذریعہ معاش ہو کوئی انہوں نے اسکلس سیکھی ہوں کوئی ان کی تعلیم کی جائے تربیت کی جائے اور hand have they the dens of crime and criminal behaviour تو ایک تو یہ ہے دوسرے یہ ہے کہ we need to work with relative and friend systemic therapist جو ہے وہ اکیلے آدمی کے ساتھ انڈیویجل کے ساتھ کبھی بھی کام نہیں کرتا تو ایک طرف یا تو اسٹاف کے ساتھ کام کر رہا ہے یا تو مینیجرز کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ایک ایسا ایشو ہے جہاں فیملی کے ساتھ کام کیا جا سکتا ہے تو وہ ریلیٹیوز اور فرینڈس کو ضرور انوالو کرتا ہے ٹریٹمنٹ میں because systemic therapist says the person is not crazy the society is crazy so what does it mean what does it mean person society میں نے پہلا ڈرگ کا ایکسپیرئنس جو ہے وہ جیل میں ہوتا پھر جیل میں ہمیں پتا ہے کہ ہومو سیکچولیٹی بہت زیادہ ہوتی دین وی آلسو نو یہ جیل میں جو ہے people learn make contact other criminal gangs and they develop into serial murders serial criminal تو جب یہ ساری سچویشن ہے جب یہ ساری سچویشن کا ہمیں ادراک بھی ہے تو ہم اسے کیوں نہیں چینج کرتے سسٹمک انٹروینشن ووکس اچھا لیکن سسٹمک انٹروینشن کرنے والوں کو یہ بھی احساس ہے کہ ان کی ایک تقریر سے ان کے یہ نہیں ہوگا کہ جناب سارا محکمہ جیل جو ہے وہ پیک اپ کرے گا اور گھر کو چلا جائے گا اور اس کی جگہ کو نئی قسم کی یونیورسٹی نما جیل بن گئی this not would happen we know that so how do we then approach it we approach it very very gradually we make our cell part of the system and we try and achieve change in little steps کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ چینجز اسی طرح آتے ہاں لیکن آواز اٹھاتے رہنا چاہیے تو اب اسی طرح اس لیکچر کے دوران یہ جو میں بات کر رہا ہوں this is also a systemic intervention کیوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں فورینسک سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں اس وقت ان یہ بات سنیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ذہنوں پہ اس بات کا اثر بھی اور آپ میں سے کچھ لوگ جب فیوچر میں ڈسیزن میکنگ پوزیشن میں ہوں گے ان شاء اللہ پالیسی میکنگ سچویشن میں ہوں گے تو you will have an effect an impact اسی طرح in my meetings with senior police officer with people from the home department the interior ministry I stress the point of reforms, not just in the jail system, in the policing system. And I'm not saying that everything that I say or anybody else says will have an immediate impact. It is going to have some sort of effect. تو اس کو ہم کہتے ہیں systemic intervention one step at a time slow and gradual change yet trying to win over policy makers trying to win over stakeholder trying to win over decision makers اب اس میں بعض اوقات جو ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ایک کوئی چھوٹا سا جو کام ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے بہت مرکزی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے سے آئی رین اے گروپ اگر میں میں ابھی تک ہوا تو نہیں لیکن میرا ڈیزائر ہے کہ میں پولیس آفیسرز کے لیے سینئر پولیس آفیسر کے لیے ایک سپورٹ گروپ رن کرتا ہوں اب اس سپورٹ گروپ میں کیا ہوتا ہے کہ the senior police officer bring their emotional issues and difficulties and policing to that group and they discuss it with psychology اچھا اب now when they discuss it with me I offer them ways to solve the problem I offer them ways to resolve their conflict. I offer them ways to, new ways to look at old problems. And so on. So what will happen? What impact will happen? وہ پرسنلی تو انہیں سپورٹ مل جائے گی اسٹرینتھ بھی مل جائے گی امپروو بھی ہو جائیں گی ان کی پرفارمنس لیکن they will also realise the value of psychology of forensic psychology realise the potential the we as forensic have to contribute to policing and making policing better so that way we can use certain کی types of groups of systemic intervention systemic intervention جو ہے وہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے ایک سسٹم کو اینالائز کر لیا اور اس کے بارے میں ایک جسٹیفیکیشن لیا ہے کہ جناب یہ بیچارہ مزدور جو ہے یہ اپنے حالات کا شکار ہو گیا اور اس وجہ سے اس نے اس کے سر پہ اینٹ دے ماری ہے it is not about empty justification it is not about giving reasons and excuse it is about trying to achieve change لیکن جو اس میں چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو لانگ ٹرم چینج ہے یا لانگ ٹرم ٹرانسفارمیشن ہے اس کے پیچھے لٹ لے کے نہ پڑ جائے مثلاً میں یہ کہوں گی جی جب تک جیل کا سسٹم چینج نہیں ہوگا کچھ چینج نہیں ہو سکتا ناؤ دیٹ از ہاں اگر میں یہ کہوں کہ جناب اس وقت میں پرزنرز کے لیے فلاں فلاں اور فلاں فیسلٹیز پرووائڈ کروں گا مزید اتنی فیسلٹیز کے لیے مجھے فل... اس طرح کے ریسورسز درکار ہیں اور پھر آہستہ آہستہ جو چھوٹی موٹی پرابلم ہیں ان سے ذرا آگے بڑھ کے بھی آواز اٹھا سکتا ہے انسان کہ جناب ان بزنس کی جو ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہے کیوں نہ ہم اس کو امپروو کریں کیوں نہ ہم اس میں کچھ چینجز لے کے آئیں gradually and over period of time but what is required in this kind of systemic intervention is two thing اور بھی بہت سی ہوں گی لیکن two things are very important a you should belong to group they should have some way of identifying with you اگر میں مہینے میں ایک دفعہ جیل کا چکر لگاتا ہوں انہیں لیکچر دے کے چلا جاتا ہوں تو ان کے ذہن میں میری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہاں پر see me going to the present talking to the client talking to the staff talking to the management spending a lot of time layer listening to their concerns responding to their concerns, then they will say, ہاں یار یہ بندہ واقعی ہم میں انٹرسٹیڈ ہے یہ بندہ واقعی چینج میں انٹرسٹیڈ ہے پھر بھی یہ نہیں ہوگا کہ اس سے فوراً وہ چینج ہو جائیں گے سب کچھ چینج ہو جائے گا at least they will see commitment تو ایک چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ جو انسان اس کو چینج کرنا چاہ رہا ہے کسی سسٹم کو اس کی جو بلونگنگنیس ہے اس کی جو آئیڈینٹی ہے کوئی نہ کوئی ضرور اس جگہ کے ساتھ جسے وہ چینج کرنا چاہیے والے جو ہیں وہ کہیں گے جناب he is one of them is not one of پھر چینج نہیں آ سکے تو دے ہیو ٹو سی جو بھی کوئی ایجنٹ آف چینج ہے جو بھی کوئی سائیکولوجسٹ ہے تھراپسٹ ہے اور وہ سسٹم کو چینج کرنا چاہ رہا ہے تو they have to first make themselves into one of the prison staff, they have to become one of, you know, they may, maybe they could volunteer as a prison psychologist. Maybe they can offer therapy to prisoners, they can offer support to the staff. Okay, now I'm going to do another thing. I'm choosing two different words. America یا انگلینڈ میں اگر آپ کہیں نا کہ جناب پولیس کو پولیس والوں کو ہم تھراپی پرووائڈ کر رہے ہیں وہ بہت خوش ہوں گے اور فورن جو ہے آپ کے آگے لائنیں لگ جائیں گی اور ویٹنگ لسٹ بن جائے گی تھراپی ٹھیک ہے پاکستان میں on the other hand even if you offer it for free police officer are not very likely to take your offer not likely to accept اس کی وجہ یہ کہ سائیکولوجسٹ اور تھراپسٹ اور therapy is are still dirty word in Pakistan انسان کو تھراپی لینے کے لیے پاگل ہونا ضروری ہے اور پاگل ایک ایسا لفظ ہے جو گالی ہے that is why dirty word تو ایسا ہو چکا ہے کہ جناب ہم نے پولیس والوں کو ایک ورک شاپ پہ بلایا اور کہا جناب اپنی اسٹریسز ہم سے شیئر کریں جی ہمیں کوئی اسٹریس نہیں ہوتے اب وی نو کہ کتنے ہوتے ہیں لیکن وہ کانٹیکٹ ایسا بن جاتا تو اس میں بہت ضروری ہوتا ہے آئی تھنک کہ جب ہم کلائنٹس کی بات کریں کریمنلس کی بات کریں پیشنٹس کی بات کریں تو ہم شاید تھراپی کا ورڈ یوز کر سکیں لیکن جب ہم پولیس آفیسرز کی بات کر رہے ہیں پرزن آفیسرز کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کا لفظ یوز کرنا چاہیے نہ کہ تھراپی so if I say we provide emotional support and back up police official more likely to accept it اچھا نا this is an example of a systemic intervention جب ہم ایک سسٹم میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں اس میں فرینڈشپ بنانا چاہ رہے ہیں اس میں لنکس بنانا چاہ رہے ہیں اس میں چینج لانے کے لیے تو ہمیں الفاظ کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا کافی سمجھنا ہوگا کہ فلان لفظ کی کیا اہمیت ہے اس کانٹیکس میں why is it important to choose word carefully and impact the staff the decision maker the stakeholder in a particular situation اب سسٹمک تھراپی جو ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کی فیملی تھراپی فیملی تھراپی میں ہوتا ہے کہ وہ کلائنٹ کو اکیلا لانے کی بجائے پوری فیملی کو وہاں پہ لے اور اس کے ساتھ ایکچولی وہیں پہ تھراپی کرتے اب یہ تھوڑا سا اس کا ٹویسٹ ہے نا یہاں سسٹمک انٹروینشن کے اندر ہم یہ کر رہے تھے کہ پورے سسٹم کے ساتھ کام کر ہیں we different in different capacities members of the system. Family therapy میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پوری فیملی کو کلائنٹ بنا لے چاہے ہم یہ سمجھیں کہ پرابلم تو ایک ہی بندہ کاز کر رہا ہے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی اس شخص کو پرابلم ہو لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ذرا پوری فیملی بیمار ہے اور یہ شخص صرف ایک سمٹمز ایک علامت شو کر رہا ہے اس کی جو پرابلم ہے وہ تو پوری فیملی کے ساتھ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر پوری فیملی سے سوال کیے جاتے ہیں جس طرح گروپ تھراپی میں ہوتا ہے ہم فیملی کا آپس میں انٹریکشن آبزرو کرتے ہیں اور اس انٹریکشن آبزرو کرنے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہم اس میں پھر پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں ہم اس میں تھراپی بھی پرووائڈ کرتے ہیں صرف اسسمنٹ نہیں کرتے اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جی سے ہمیں یہ پتا چلا یہ شخص فلاں کو ناپسند کرتا ہے باپ بیٹے سے اس طرح پیش آتا ہے بیٹی ماں سے اس طرح پیش آتی ہے وغیرہ وغیرہ تو ان سارے قصوں میں ہم تھراپی بھی پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں therapist enters the situation and provide a dynamic mechanism of change مثلاً میں آپ کو ایک بتاؤں تھراپسٹ کہتا ہے جناب ایک بڑا سا کاغذ رکھ دیتا ہے کہتا ہے اس میں مل کے آپ نے ایک گھر بنا گھر کی ڈرائنگ کرنی ہے اس میں پھر کلر بھی کرنا اب اس میں جس طرح باپ ماں بیٹا بیٹی بھائی بہن آپس میں انٹریکشن کر رہے ہیں اس گھر کو بنانے کی کاغذ پہ جو پروسیس ہے اس میں تھراپسٹ انٹروین کر دے گا کہے گا اچھا اب یہ جو آپ نے ڈرائنگ روم جو ہے اس کا کلر مل کے ڈسائڈ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پینٹ کرنا and so on he can make variation on the the task and not only is family he can make them cooperate he can make them work together اس کی بہت بڑی مثال یہ ہوتی ہے کہ جناب فیملی کو ہوم ورک دے دیا جاتا اور تھراپسٹ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ اکٹھے مل کے جائیں اکٹھے مل کے کام کریں اور فلاں پروڈکٹ بنا کے لے کے اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ because the family works together they are conflict sometimes are resolve because they have to cooperate in a different different اب وہ کس قسم کا ٹاسک ہوگا اس وقت مثال دینا اس لیے مشکل ہے کہ ڈفرینٹ سچویشن آر یونیک لیکن جیسے میں نے کہا کہ مثلاً فرض کریں میں کہتا ہوں کہ جناب آپ لوگوں نے مل کے کام کرنا ہے تو اگلے ہفتے جب آپ آئیں آپ فلاں چیز بنا کے لائیں آپ کوئی آبجیکٹ بنا کے لائیں اس میں میں ایک چیز جو استعمال کرواتا ہوں وہ کہتا ہوں جناب ایک family book family history book لے کے جیسے ایک تو ہوتی ہے نا البم ہوتی ہے تصویروں کی تو آپ یہ کریں کہ مختلف تصویریں اس میں لگائیں اور ایک فیملی سٹوری ہو اس میں لائف سٹوری ہو فیملی کی یہ فیملی کب شروع ہوئی اور اس فیملی کے شروع ہونے کے بعد یہ ڈیولپ کیسے ہوئی اس کی گروتھ کیسے ہوئی کون کون لوگ اس میں آئے کون کون لوگ اس میں سے پھر گئے یہ بھی تو ہوتا ہے نا فیملی میں سے کچھ لوگوں کا انتقال ہو جاتا پھر کچھ لوگوں کی شادی ہو جاتی ہے تو وہ فیملی کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو اگر فیملی کو کہا جائے کہ جناب آپ نے مل کے کرنا ہے تو that can become an intervention اس فیملی کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ایک دوسرے پہ اثر انداز ہو ایک دوسرے کے لیے اس میں ہر ممبر کی کتنی اہمیت ہے ایک بیٹے کے لیے اس کے باپ کی کیا اہمیت ہے ایک بیٹی کے لیے اس کی ماں کی کیا اہمیت ہے ایک بھائی کے لیے اس کی بہن کی کیا اہمیت ہے and vice versa so these kind of family intervention are carried out اب فیملی انٹروینشن میں ایک بہت important new development which is called narrative therapy narrative therapy was developed by a man called Michael White in Australia White جو تھے جو ہیں اللہ کی فضل سے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے پرزنرز کے ساتھ افینڈرز کے ساتھ اور ایسی سچویشن میں کام کیا ہے جہاں بالکل آپ سمجھیں کہ ہوپ نہیں رہی تھی کلائنٹ ہے وہ ریپیٹ اوفینڈر ہے ہمیں پتا ہے جیسے ہی ہم اسے ریلیز کریں گے وہ پھر سے جا کے آفینس کرے گا اب کیا کریں مائکل وائٹ نے ایک نظریہ دیا جسے ہم کہتے ہیں نیریٹو تھراپی تو اس کی بیسک اسمپشن یہ ہے کہ ہم انسان جو ہیں وہ نیریٹوز جیتے ہیں کیا مطلب اس کا یہ تھوڑا سا مشکل کانسپٹ ہے لیکن I I sure once explain it to you آپ کو سمجھ میں آ جائے وی لیو آر نیریٹو یعنی we live our stories how is it کیا مطلب ہے اس بات کا کہ ہم اپنی اسٹوریز میں اپنی کہانیوں میں جیتے اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی سے بات کریں تو وہ کچھ اس قسم کے جملے کہتے ہیں جناب مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں جو منہ پہ بات کیا کریں صاف صاف مجھے تو ایسے لوگ پسند ہیں جو پیچھے غیبت نہ کریں برائی بھی کرنی ہے تو منہ پہ کریں وغیرہ اور میرا اصول یہ ہے کہ میں کھری کھری سنا اب اسی طرح کو اور صاحب ہوں گے وہ اس کو کسی اور طرح سے اپروچ کریں گے وہ کہیں گے جناب جو کچھ بھی ہے اختلاف بھی ہے مجھے تو یہ بات پسند ہے کہ انسان شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے بھائی اکثر لوگ پیچھے جو مرضی بولتے ہیں ان کو بولنے دیا کر لیکن منہ پہ آ کے اس طرح بدتمیزی کرنا جو ہے مجھے ہرگز پسند ہے اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کو تھوڑا سا ہم آگے بڑھاتے ہیں مجھے فلاں چیز پسند ہے فلاں چیز نہ پسند ہے میں بچپن سے ہی فلاں چیز کو پسند کرتا تھا فلاں چیز کو پسند نہیں کرتا تھا ٹھیک ہے اس طرح کے بہت سے چھوٹے چھوٹے اسکرپٹس ہیں جن کو ہم اکٹھا کر کے ایک سٹوری بناتے ہیں اور وہ سٹوری جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ہمارے پاسٹ کو ایکسپلین کر رہی ہوتی ہے ہمارے فیوچر کو بھی ڈٹرمن کر رہی ہوتی مثلا عدالت مجھے کہتی ہے کہ تم ایک آدھی مجرم ہو تم پچھلے دس سال سے جرائم کا ارتکاب کر رہے ٹھیک ہے تمہیں مزید دو سال قید سنائی جاتی ہے فلاں جرم اب میں اس ایکسپیرئنس کے بعد اس سینٹینس کے بعد جیل میں آتا تو میرے جو دوست ہیں ان میں میری بڑی دھاک ہے اس بات کی کہ میں ایک بڑا پرانا مجرم ہوں ایکسپیرینسڈ آدمی ہوں اور میں نے اس طرح کے بہت سے مختلف کام کیے ہوئے ہیں اب اس سٹوری کو میں آگے بڑھاؤں ٹھیک ہے let's take the opposite example میں ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوا میرے خاندان میں لوگ جو ہیں کو تعلیم حاصل کرنے کو بہت اہم سمجھتے مجھے بچپن سے ہی پڑھنے کا بہت شوق تھا میں پڑھتا چلا گیا فرسٹ ڈویژن ہمیشہ حاصل کی ایم ایس سی میں ٹاپ کیا امریکہ سے پی ایچ ڈی کی وغیرہ وغیرہ ایک پوری ایک سٹوری جو ہے وہ میں اپنی جی رہا ہوں اور آگے بھی میں جو کچھ کروں گا وہ سٹوری کے ساتھ فٹ کرے گا تو کروں گا ورنہ نہیں کروں گا تو اس چیز کو مائیکل وائٹ نے کیپچر کیا اور انہوں نے کہا جناب پوائنٹس بھی جو ہیں ان کی بڑی ہی گمبھیر اسٹوریز بنی ہوئی and his second assumption was that most criminal have negative stories negative narrative اب آپ کوئی بھی بچپن لے لیں کوئی بھی جوانی کا عرصہ لے لیں کوئی بھی زندگی کا ٹائم لے لیں کوئی بھی ڈیوریشن آپ کی لائف میں ایسی نہیں ہوتی جس میں پازیٹو اور نیگیٹو دونوں طرح کی چیزیں نہ ہوئی ہوں ٹھیک ہے لیکن جب انسان اپنی ایک سٹوری بنا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک پیٹرن کے تحت بنا رہا ہوتا ہے اگر وہ نیگیٹو سٹوری ہے تو اس میں سے پازیٹو چیزوں کی ڈیٹیل نکل جاتی ہے اگر وہ ایک آدھی مجرم کی سٹوری ہے تو اس میں بچپن کی دوستی پیار محبت کھیل آپس میں کوپریشن رسپیکٹ بلونگنگنیس یہ سارے ریلیشن شپ جو ہیں ان کی ڈیٹیلز ختم کر دی جاتی ہیں بندہ اپنی نیگیٹو اسٹوری ہی جی رہا ہوتا that can be a serious problem Michael White نے کہا کہ جناب تھراپسٹ کا کام یہاں پہ ہے to rewrite the stories to rewrite the narrative کہ ہم نے ان اسٹوریز کو دوبارہ سے لکھنا ہے دوبارہ سے ترتیب دینا ہے تاکہ وہ پیشنٹ اس نیگیٹو اسٹوری کے اس چور کی اسٹوری کے اس ڈاکو کی اسٹوری کے جال میں سے نکلے اور ایک نئی اسٹوری بنائے تو یہ امر کیسے انجام دیا جاتا ہے how do we accomplish this اور اس میں جو ہے نیریٹو تھراپسٹ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم دو مین ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں ایک ہے کوشچنس دوسرا ہے کمپلیمنٹ اچھا اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں چونکہ میں نے خود اس تھراپی میں کافی ٹریننگ حاصل کی ہے it's not a simple as it seen صرف یہ نہیں ہے کہ جی کوشچن اور compliment there is a lot more to it لیکن جو دو بیسک پرنسپل اس کے ستون ہیں وہ یہی ہیں کوشچنس ہیں اور کمپلیمنٹس ہیں let me give you an example client آتا ہے آپ اسے پوچھتے ہیں کیا حال چال ہے آپ کا میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں کلائنٹ آپ کو بتانا شروع کرتا ہے کہ جناب میں نے غصے میں کسی شخص پہ چاقو نکالا تھا مارا تو نہیں لیکن لڑائیاں اکثر ہوتی ہیں اور ان لڑائیوں کی وجہ سے مجھے اکثر پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے اور ان لڑائیوں کی وجہ سے اکثر محلے والے جو ہیں وہ مجھے برا بھلا کہتے ہیں اور اس کے جواب میں میں مزید لڑائی کرتا ہوں تو وائلنس ایک کانسٹنٹ آن گوئنگ پرابلم ہے جو میرے ساتھ ہو رہی ہے Now, here, I would say, کہ اچھا کب سے ہو رہی نوٹس آئی کوشچن کب سے یہ پرابلم وہ کہتے جی بچپن سے ہی میں کہتا ہوں اچھا بچپن میں کب سے وہ کہتے جی بالکل شروع سے میں مثلاً تین سال کی عمر وہ کہ نہیں جی نہیں تین سال تو بہت چھوٹی جب سے میں نے اسکول جانا شروع کیا تب سے تو اب آپ کہیں کہ اچھا تو جب آپ کلاس ون میں تھے اول جماعت میں تھے تب سے شروع کہے گا ہو سکتا ہے کہ نہیں جی میں میرا خیال ہے یہ چھٹی ساتویں جماعت سے شروع ہو اچھا چھٹی ساتویں جماعت سے آپ نے لڑائیاں شروع کی تو پہلی سے پانچویں کا آپ کا دور کیسا گیا اب مجھے ایز اے تھراپسٹ کلیئرلی ایک اوپننگ مل گئی کس چیز کی اوپننگ ایک اسٹوری کی اوپننگ اب یہاں یہ سمجھیں کہ میرا گول کیا ہے میرا گول یہ ہے کہ اس نے ایک اسٹوری بنائی ہے اپنی پیشنٹ نے جو چھٹی جماعت سے شروع ہوتی ہے اور اس میں صرف لڑائیاں ٹھیک ہے اسے اپنی ہر لڑائی یاد ہے اور اس کی ڈیٹیلز یاد ہے اور اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اسے پہلے تو اس دور میں لے گیا جب اس کی لڑائی نہیں ہوتی اب میں نے اسے ایک اور سوال پوچھا اچھا کلاس ون آپ کو یاد ہے کچھ اسکول کا زمانہ جی بالکل یاد تو جب آپ کلاس ون میں تھے آپ کے بیسٹ فرینڈس کون اب وہ اچانک سوچ میں پڑ گیا اور اس نے کہا جناب میرے بیسٹ فرینڈس تھے ایک بچہ تھا اور ایک اور ہم تین دوست تھے آپ نے کہا اچھا تو باقی دو کے نام کیا تو وہ پھر سوچنے لگا کہ اس نے کہا کہ ایک تو نعیم تھا بڑا اچھا دوست تھا میرا اور دوسرا طلت اور ہم تینوں جو ہیں وہ اکٹھے گھوما کرتے تھے گراؤنڈ میں ٹہلا کرتے تھے کھیلا کرتے تھے آپس میں باتیں کیا کرتے تھے تو ہم تین اب آپ یہ نوٹ کریں کہ جب کوئی تھراپسٹ کسی سے پوچھتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ جناب آپ کو یہ پریشانی کب سے ہے آپ کو یہ تکلیف کب سے ہے آپ کب سے لڑ رہے ہیں کتنوں کے سر پھاڑے ہیں آپ کو کتنا غصہ چڑھا ہوا تھا جہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں اسے اس زمانے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جہاں میں اس کی ایک اچھی اسٹوری ڈیولپ کر سکتا ہوں تو اب ٹارگیٹ میرا کیا ہے پیشنٹ نے ایک منفی اسٹوری بنائی ہوئی ہے اپنی میں نے اسے اسی کی زندگی کے واقعات سے ملا کے ایک پازیٹو اسٹوری بنانی ہے اب اس کے لیے مجھے اچھے واقعات ڈھونڈنے جو کہ جیسے میں نے کہا ہر شخص کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تو اچھا ہوا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی گلٹرنگ ایونٹس تو ہوتے ہیں even in a dark night there are is the moon تو یہی کانسپٹ لے کے ہم نیریٹو تھراپی کو آگے بڑھاتے اب اس میں کیا کیا چیزیں کار فرما let see I'm coming back to my example where I see کہ اچھا اب نیم اور طلت کے ساتھ آپ کھیلتے تھے بچپن میں تو کیا کرتے تھے کیا کھیلتے تھے کلائنٹ کہتے تھے کچھ بھی کھیلتے تھے جو بچے کھیلتے ہیں but you don't want to give up here تو اگر وہ کافی میسکلن قسم کا کلائنٹ ہے تو میں اس طرح کی بات کروں گا اچھا آپ کیڑی کاڑا کھیلتے تھے نہیں اور طلت تو وہ فورن وہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں بھی آ جائے اور کہ نہیں جی وہ تو لڑکیاں کھیلتی ہیں ہم کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو میں کہوں گا کہ اچھا صرف آپ تینوں کرکٹ کھیلتے تھے اور بچے نہیں ہوتے تھے تو آپ کہیں گے ہاں کئی دفعہ ہم دوسرے بچوں کو بھی بیچ میں بلا لیتے تھے میں پوچھوں گا مثلاً وہ کہے گا جناب کبھی سکندر بھی آ جاتا تھا کبھی اکمل بھی آ جاتا تھا کبھی مویشر بھی کھیل لیتا اچھا اب ہو کیا رہا ہے کہ میں اس واقعے پہ جو جو بھی وہ بچپن کی چیز مجھے بتا رہا ہے اچھی والی اس میں اب میں ڈیٹیل ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کیوں اسٹوری میں ڈیٹیل ہوتی جو ویسے ہی ہم جن چیزوں کو اپنی اسٹوری میں سے نکال رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈیٹیل نہیں دیتے ان کو ہم ڈیپتھ نہیں دیتے یہاں پہ میں اسٹریٹجکلی کچھ ڈیپتھ کریٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو اب کیا ہوگا اچھا میں پوچھوں گا کہ اچھا طلعت کی آپ کو کیا بات پسند تھی طلت کی مجھے ایک بات یہ پسند تھی کہ وہ مسکراتا بہت رہتا تھا ہر وقت اور اور وہ بڑا دھیما انسان تھا جب اچھا، میں پوچھوں گا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اس کی عمر کیا تھی نعیم کی عمر کیا تھی ہم تینوں کی عمر پانچ سال تھی ہم کلاس ون میں تھے اور تلت بڑا خاموش خاموش رہتا تھا لیکن مسکراتا بہت تھا اور اس کی وجہ سے مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی اچھا لگتا تھا اور اسے بات کرنا بھی اچھا لگتا تو اب آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اچھا نیم کی آپ کو کو کیا بات پھر کلائنٹ سوچنے پہ مجبور کیونکہ ان باتوں کے بارے میں میں آپ سے شرطیا کہتا ہوں کہ اکثر لوگوں نے نہیں سوچا ہوتا یہ تو پھر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بڑی نیگیٹو سٹوریز بنائی تو اب وہ نیم کے بارے میں سوچے گا کہے گا کہ نیم میں ایک شرارتی انصر تھا شریر انصر تھا اور وہ کچھ شرارتیں کرتا رہتا اب آپ کہیں گے کہ مثلاً کوئی شرارت یاد ہے آپ کو کہے گا ہاں مجھے یاد ہے جب اس نے طلت کو تنگ کرنے کے لیے اس کا جو لنچ باکس تھا وہ چھپا دیا اب ہم ایک اسٹیپ اور آگے بڑھے اچھا تو اب ہم نے ڈٹرمن کر لیا کہ جناب اس کے دو دوست تھے اکثر سائیکولوجسٹ جب ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں کلائنٹ کی تو وہ اس بات پہ رک جاتے ہیں کہ جناب بچپن میں اسکول میں کوئی دوست تھے لیکن ہم نے ان دوستوں کے نام بھی جان لیا اور ہم نے نہ صرف یہ کہ ان دوستوں کے نام جانے ہم نے ان کے بارے میں جو ان کی خصوصیات تھی وہ بھی پوچھی کہ بھائی تلت کیا بات آپ کو پسند تھی وہ کیسی شخصیت تھی اور نعیم کی آپ کو کیا بات پسند تھی اور وہ کیسی شخصیت تھی اب تھوڑا سا ہم اسے آگے لے کے چلیں تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور یہ پوچھیں گے کہ طلت کو آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں طلت کو آپ کی کیا چیز پسند آپ کی کیا بات پسند اور نعیم کو آپ کی کیا بات پسند اب آپ وہ سوچنے لگ جائے گا کہے گا بھائی اکثر جو مجھے اس طرح کی تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ میں جو جواب ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اس بارے میں میں نے کبھی سوچا نہیں پھر آپ اسے کتنے گیس کریں جیسے آپ کو ان کی کوئی چیزیں اچھی لگتی تھی انہیں آپ کی کیا باتیں اچھی لگتی تو سوچ کے ہو سکتا ہے وہ اس طرح کا جواب دے کہ میرے پاس بڑی اچھی کتابیں ہوتی یا وہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے کھیلنے کا بہت شوق تھا اور مجھے بہت سی کھیلیں اچھی آتی تھی اور اس لیے وہ میرے ساتھ ساتھ رہتے ٹھیک ہے اب اچانک ایک کرمنل ایک پرزنر ایک وائلنٹ شخص اپنے بچپن کے بارے میں خود کوئی اچھی باتیں کر رہے اور اس کی جو ڈیٹیل ہے اسٹوری کی آپ بلڈ کر اچھا اب ان کوشچنس کو ہم کہتے ہیں اوپننگ اسپیس کیوں ہم اس کی جو منفی اسٹوری ہے جس میں اکثر اسے مار پڑتی ہے جس میں اکثر اس کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے اس کے ساتھ چائلڈ سیکسل ابیوز ہو چکا ہے اس کے علاوہ اس کے ٹیچرز نے اسے مار مار کے فنا کر دیا ہوا یہ سارے قصے جو ہیں وہ آپ کو سنا چکا ہے چھٹی جماعت میں پھر اس کی دوستوں سے لڑائی ہونی شروع ہوئی ہے ساتویں میں جو ہے اس نے کسی لڑکے کا سر پاڑ دیا آٹھویں میں جا کے اس نے چاقو نکال لیا for but here therapist is saying look آپ یہ سب باتیں بتا چکے پولیس کو بتا چکے پولیس سائیکولوجسٹ کو بتا چکے پچھلے تھراپسٹ کو بتا چکے ہیں مجھے بتا چکا اب میں نے کچھ اور کرنا میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی لائف سٹوری ہے کیا اور وہ لائف سٹوری میں نے آپ کے ساتھ مل کے کنسٹرکٹ کرنی ٹھیک ہے اور اس میں میں نے بہت پیچھے جانا ہے اور بہت سی ایسی ڈیٹیلز پوچھنی ہے جن کے بارے میں شاید آپ نے سوچا بھی نہ اب ہوتا کیا ہے اس پروسیس کو کرتے کرتے ہم ایک ایسی اسٹوری بنا لیتے ہیں جو کلائنٹ کی پچھلی اسٹوری کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی وہ اسٹوری جو ہے جس میں وہ ایک وائلنٹ آدمی ہے جھگڑالو آدمی ہے جس کا بچپن بہت تلخ اور پریشان گزرا ہے اس سٹوری کو ہم نے تبدیل کر کے ایک ایسے بچے کی سٹوری بنا دیا ہے جس کے دو بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ تینوں مل کے اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا ٹھیک ہے ابھی ہم نے ایک سیریز آف کوشچنس کی ہے جسے ہم کہتے ہیں opening space questions we are creating space for new story اچھا تو آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے کہ تلت نعیم اور آپ جو ہے مل کے آپ نے کوئی شرارت کی نہیں ایسا واقعہ تو کوئی یاد نہیں لیکن ہم آپس میں انجوائے بہت کرتے تھے اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ ایک برتھ ڈے پارٹی میں ہم گئے تو ہم نے مل کے جو ہے گانا گایا اور شروع میں جو ہے ہم کافی پریشان ہوئے تھے نروس ہوئے تھے لیکن چونکہ ہم مل کے گانے گاتے رہتے تھے تو ہم نے اس برتھ ڈے پارٹی میں جب گانا گایا تو سب لوگوں نے بہت تعریف بھی کی اور تالیاں بھی اچھا اب دیکھیں کہ ایک طرف اتنا خطرناک ہے جو بات بات پہ سر پھاڑ دیتا ہے اب یہاں بچپن میں چھ سال کی عمر میں یہ تین دوست جو ہیں مل کے ایک پارٹی پہ گانا گا رہے ہیں ایک اور اسٹوری بن اچھا آپ مزید اسے آگے لے جائیں گے اور پوچھیں گے اچھا کون سا گانا تھا right so you see what we are doing here saying کہ جن باتوں کو آپ نے ابھی تک اپنی زندگی میں غیر اہم سمجھا ہے وہ بہت ہی اہم چیزیں ہیں بہت ہی اہم باتیں ہیں وہ بیکار کی باتیں نہیں ہیں وہ میرے لیے بہت زیادہ انٹرسٹ اب کیا ہوگا کہ میں نے اسے ڈیلی جو اکرنسز ہیں اچھے وقتوں کی اچھی باتوں کی ان کی یاد دلانے کے لیے اس سے سوال پوچھنا اچھا مثلاً آپ کا فیوریٹ ٹیچر کون تھا کلاس میں وہ سوچے گا کہ اچھا, اچھا، کیوں مس بھٹی بالکل مارتی نہیں تھی وہ بہت پیار کرتی تھی اچھا آپ کو بھی پیار کرتی ہاں جی مجھے بھی بہت زیادہ پیار کرتی اچھا تو مس بھٹی کے بارے میں کچھ اور بتائیں اچھا وہ آپ کو کیا پڑھاتی تھی مجھے جی، انگریزی بھی اردو بھی اور ڈرائنگ بھی کرواتے اچھا تو آپ کو ڈرائنگ آتی نہیں جی بس جو اسکول میں انہوں نے کرائی تھی وہی یاد اچھا اچھا تو اس طرح اب کیا ہے کہ اب پہلے تو دوست ہے پھر ایک ٹیچر کی طرف لے آئے اور وہ ٹیچر کون سا جو کہ اس بچے کو پسند ہے اس کی اچھی میموریز ہیں اس ٹیچر کے ساتھ so notice how I am trying to steer clear of abuse of father of fights of arguments glittering life اچھا تو آپ نے کلاس ون کلاس ٹو میں آپ کو سبجیکٹ کون سا پسند تھا کون سی چیز کیونکہ جی سبجیکٹ تو زیادہ ہوتے نہیں تھے انگریزی اردو ہی ہوتی تھی لیکن جب تک مس بھٹی پڑھاتی تھی تو مجھے سب کچھ اچھا لگتا تھا اسکول بہت اچھا لگتا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ جناب مس بھٹی جو ہیں وہ چلی گئی تو ان کی جگہ مس زورا آ گئی جو ان کے ہاتھ میں ایک بڑا سا فٹا ہوتا تھا اور وہ اس فٹے کو استعمال کرتی تھی ہمیں مارنے کے لیے اب آپ نے دیکھا کہ اب وہ اس سے پہلے کہ مس زورا کی کہانی شروع ہو جو فٹے سے مارتی تھی آپ ٹیکٹ پھر چینج کرنا what you going to do now you going to now say اچھا تو مس بھٹی جب چلی گئی تو آپ نے انہیں بہت مس کیا اب یہ وہ شخص ہے جو بہت ہی میچو ہے بہت ہی اس کا میل امیج ہے ابھی لیکن آپ نے اسے بچپن کی باتوں میں اس سے کھیل پیار محبت دوستی اس قسم کی باتیں اس میں خود بخود ابھر رہی تو اب ایک اور ایموشنل ایکسپیرئنس مس کرنے کا کسی کو کسی کے لیے اداس ہونے اس کے بارے میں پوچھ رہے وہ کہے گا ہاں جی مجھے ان کے لیے میں بہت اداس ہوا بلکہ وہ ہمارے قریب ہی رہتی تھیں تو جب وہ اسکول سے چلی گئیں تو میں ان کے لیے ایک کارڈ میں نے بنایا خاص طور پہ اور ان کے گھر میں انہیں دے کے آیا اور انہوں نے بھی بڑے پیار سے مجھے بٹھایا اور کھانے پینے کو آفر کیا نا کے اب ہم اوپننگ اسپیس سے تھوڑا سا آگے جا رہے ہیں we are now going to develop these into stories ٹھیک ہے اچھا اب ہم کہتے ہیں کہ جناب اچھا چھٹی جماعت میں آپ کی پہلی لڑائی ہوئی اور وہ اس بات پہ ہوئی کہ اس دوست نے آپ کی کتاب چھین کے پھاڑ ڈالی اب فرض کریں فرض کریں کہ آپ کا دوست یہ کتاب چھین کے نہ پھاڑتا تو کیا ہوتا اب اسی طرح کے سوال جو ہیں ہم پوچھتے رہتے ہیں اور اسی طرح کے جواب کلائنٹ دیتا رہتا I will continue talking about narrative therapy in next lecture but until time I want you to think about the difference this therapy provide in terms of client self esteem motivation and behaviour